جو گرو چرن میں ہو اوم شری سد گردیو بھگوان کی جے دیکھیے آرمبھک استر پر ہم مہا کی سر ساندھ اپناتے ہیں تو بھجن چنتن سیوا ساندھ ہمیں مٹھاس پرتیت ہوتی ہے من لگتا ہے لیکن کچھ کال کے پشچات وہی بھجن چنتن ہم اتنا ہی سیم نیم سے کرتے ہیں لیکن اب اس میں اتنا مٹھاس نہیں آتا ہے بلکہ نانا پرکار کے ترک اترک من میں کبھی ابھاؤ کبھی کامناؤں کا ویگ کبھی جو کبھی بھی ہم چنتن نہیں کیے وہ سب باتیں من مستق پر ابھر کرنے لگتی ہے تو سادھک گھبڑا جاتا ہے کہ واستو میں بھائی ہم تو بیٹھے ہیں بھجن چنتن کرنے کے لیے لیکن یہ سب جو کبھی بھی ہم نے نہیں سوچا تھا وہ سب باتیں من میں آ جا رہی ہیں یا بھجن چنتن میں وہ مٹھاس نہیں آ رہا ہے کب تک ہم ایسے بھجن چنتن کریں گے یا کبھی سادھک یہ بچار کرتا ہے کہ مہا لوگ کس تلینتا کے ساتھ ایک آیام ایک نیم کے ساتھ بھجن چنتن کیے کیا ہمارا یہ سلسلہ بھجن کا آگے بڑھ پائے گا کہ نہیں من میں ایسا سوچ کر ابھاؤ ہونے لگتا ہے بھجن چنتن میں کمی آتی ہے اسی بات کی پورک یہاں گوسامی تلسی داس جی نے ایک چوپائی میں بتایا کہ اما رام سوبھاؤ جہ جانا تا ہی بھجن تجی بھاؤ نہ آنا کہ جس نے بھی بھگوان کے سوبھاؤ کو جان لیا اسے بجن کو چھوڑ کر دوسرا اچھا ہی نہیں لگتا ہے اس سے سدھ ہے کہ اب اب تک ہم جو بھجن چنتن کر رہے ہیں اس میں بھگوان کا سوبھاؤ بھگوان کا پراؤ ہمیں پرتیت نہیں ہوا اس لیے اس میں مٹھاس پورنتیا نہیں آ رہی ہے یا بھجن چنتن جتنی تلینتا کے ساتھ ہونا چاہیے نہیں ہو پا رہا ہے کیونکہ کسی کار کو کرتے جب ہیں اس میں کوئی ہمیں کھینچنے والے شکتی آکرشت یا مٹھاس من کو جب تک نہیں لگتا تب تک وہ کار آگے بڑھتی نہیں دکھتا ہے تو گوسوامی تلسی جاس جی نے وہی بتایا ایک چھوٹے چوپائی میں پوری کی پوری سادھنا ویکت کر دی کہ اما رام سواؤ جہی جانا تا ہی بھجن تجی بھاؤ نہ آنا سب سے پہلے ہمیں اس میں چوپائی میں یہ دیکھنا ہے کہ واستو میں سوبھاؤ ہے کیا اسی کو دیکھیے انھاشا میں یا گرامیڑ بھاشا میں کہتے ہیں کہ سہور لت عادت انگریزی میں ہیبٹ کہتے ہیں نا کہ بھائی ان کا بہت خراب سوبھاؤ ہے بات بات میں لڑ جاتے ہیں کودھی سوبھاؤ کے ہیں یا نشاخور ہیں چور ہیں کہتے ہیں بھائی ان کا آدت پڑ چکا ہے اس کار کو ایسا کر رہے ہیں چوری کا آدت ہے کسی کروت کا آدت ہے کسی کو جھگڑے کی عادت ہے کسی کو شراب پینے کی عادت ہے کسی کار کو کرتے کرتے اس کے پرتی جو من میں جو کھیچاؤ گیا بار بار پنروتی جو من میں ہوتی ہے وہی سواؤ کہلاتا ہے وہی لت ہے ہماری آدت ہے اب دیکھیے جیسے مان لیجیے ادار کی آپ کی شراب کی آدت لگ گئی یا کسی کو اسمیک کی کسی کو ہیروئن کی کسی کو جوا کا وہ سوبھاؤ آپ کو کہاں سے کہاں لے کر پٹک دیتا ہے جیسے پہلے دیکھیے کسی کو کوئی بڑے لوگ یا انیہ جو اس چیز کے مجبور ہیں تو پہلے تھوڑا تھوڑا اس نشہ کا عادی کرتے ہیں شراب پینے کے مان لیجئے تو پہلے تو اچھا نہیں لگتا لیکن بعد میں جب تھوڑا تھوڑا پیتے ہمیں اچھا لگنے لگتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ اب وہ ویکتی پیچھے سے ہٹ جاتا ہے اب ہم خود اپنے پیسے سے خرید کر شراب پینے لگتے ہیں بعد میں ہوتا کیا ہے پریوار میں کلہ ہوتا ہے گھر والے منع کرتے ہم مانتے نہیں ہم سے لڑ جاتے ہیں یہاں تک کہ پھر چرا کر پینے لگتے ہیں گھر کی سمپتی بیچ کر پینے لگتے ہیں کبھی کبھی نشا کے پربھاؤ سے جھگڑا ہوتا ہے مار پیٹ ہوتا ہتیاں بھی ہوتی ہے کبھی کبھی جیل میں بھی جانا پڑتا ہے یعنی ایک شراب کے عادت نے ایک شراب کے سوبھاؤ نے پورے ہمارے جیون کو چوپٹ کر دیا جو سماج میں عزت پرتیشا مان مریادا تھی گھر میں جو پریم تھا تھا وہ سب نشٹ ہو گیا اب ہم پڑے پڑے سوچتے ہیں جیل میں بھائی کہ یہ ہوا کیسے ہمارے سمپتی بک گئی لوگ ہمیں تھوکتے ہیں ہم تو اتنے عزتدار تھے سمانت تھے تو بیچار آئے کہ بھائی ایک شراب کی عادت نے ہمیں یہاں تک پہنچا دیا اگر ہم من میں گیان ادے ہوتا ہے بچار کرتے ہیں کہ بھائی اس وستو کو ہم چھوڑیں گے چھوڑنے کے پشچات ہوتا کیا ہے اگر ہم کامیاب ہوتے ہیں تو وہی اپنی پرانی سمپتی اپنی پرانی دھروہر کو پراپت ہوتے ہیں جو ہمیں اب تک جس سے پریم تھا وہ نفرت کرتے ہیں تو اب وہی پریم پراپت ہو گیا گھر میں عزت سمان ملنے لگا سمان میں مریادائیں ہو گئی ہماری سکھ شانتی کا جیون ہو گیا سمپتی ہو گئی یعنی ہماری جو پرانی سمپتی کھوئی تھی پن واپس لوٹ کر آ گئی جو چ من کا جیون تھا وہ سب پراپت ہو گیا تو ہم نے تو سو کا ون کیا ایسے ہی آپ کے من کا انت سو ہے جب آپ اس من کے انت سوپت کرتے ہیں تو پاتے کیا ہے گیتا میں بھگوان کش کہتے ہیں سر بوتانے کونتے یا پرکت یا مامکام کلپ چھ پنستانی کلپاد کہ ارجن کلپ کے ولئے کا سب میری پرکت ارتھات میرے سوبھاؤ کو پراپت کرتے ہیں اور کلب کے آدمی میں ان کو اپنے سوروپ کی طرف بار بار سرجن کرتا ہوں کرتا ہوں یہ جیواتما اس پرگیاتمک یون کے کارن پرگیاتمک یونوں کا مطلب جو کہ جیو کا شکر کوکر اتیادی انت یون بھٹکاؤ ہے جو سکھ دکھ کا بھان ہے ان سب کا کارن کیا ہے راگ دن سب ویکاروں سے جیتے جی مکتی پا کر اپنے سہج سوروپ میں پرتیشت ہو جائے جو رامائن بھی بتایا گیا ہے کہ نئی اس مایا سے پر بدھ گئے ہیں اپنے سات سوروپ سے دور ہٹ گئے ہیں جو ہمارا سہج سور چیتن امل مل سے رہت کوئی بھی کار نہیں سہج سکھ راش جس میں سکھ کا کبھی بھی اباؤ نہیں سدا سنتوش جو اس کو بتایا گیا کبھی سامنے کہا سکھ دکھ سے ایک پرے پرم بتائی دیکھ لو لائی کی سکھ دکھ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ سکھ ہے یہ دکھ ہے ان سب سے پرم آنند کا پد جو کبھی آپ کلپنا نہیں کیے تھے اس سہجروپ کو آپ پراپت کرتے ہیں اب دیکھیے کہ واستو میں ہر جیو کی ایسا نہیں کہ کسی ایک ویکتی کا دوست دیا جائے کہ فلا ویکتی کا سوبھاؤ خراب ہے ہر ویکتی سنسار میں جو بھی آیا ہے سب کے کہیں نہ کہیں سوبھاؤ کا روڑا ہے اسے کہتے ہیں گڑ سوبھاؤ تیاگے بنا دل پرمانند اسے میں تیاگنا ہوگا وہ ایک ہمیں ایک دائرے میں باندھے ہوئے سنسار کے اسی سوبھاؤ کے بسی ہو کر کرئی موہ بس نر اگنانا سوارت رت پر لوک نسانا اس مائک مائک پروتی ارتھات کام کرو لوپ سے پریرت جو ہمارا سوبھاؤ ہے اسی سے ہم پرلوک سے دور اس سنسار میں بھٹکتے رہتے ہیں اب دیکھیے ایسا نہیں کہا سکتا کسی ایک ویت کا سوبھاؤ ہر ویکتی کے سنسار میں جو بھی آیا ہے جو بھی جیو ہے چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے ایک مزدور ہو یعنی نیچے استر سے اوپر استر تک سب لوگ کا سوبھاؤ کی کہیں نہ کہیں اٹکلے ہیں اب دیکھیے ہم بھلے بھی منتری لوگ کو دوست دیتے ہیں ہم لوگ کے بھائی وہ لوگ گھوٹالا کرتے ہیں پولیس لوگ کو کہتے ہیں کہ بھائی وہ کتے کے سامان ہے جب دیکھو تو گھوس لیتے رہتے ہیں لیکن ایک مزدور کسان بھی وہی دیکھا جائے تو اس کی مجبوریاں ہیں کی وہ بھی جانتا ہے کہ یہ پائپ کھیت میں ہمارے لیے لگائی گئی ہمارے سینچائی کے لیے اسی پائپ کو کھدائی کرتا ہے اور کباڑ لیتا ہے تو ہر منشیہ کی کہیں نہ کہیں اپنے سوبھاؤ کی مجبوریاں ہیں جب تک ہم اسے مکتی نہیں پاتے ہیں تب تک اپنے سہج کو پراپت نہیں کر سکتے ہیں اب یہ جو اس سوبھاؤ کی جو عادتیں ہیں مجبوریاں ہیں ہمیں ایک جنم میں بھی مرتب بھی نہیں ہے اس شریر سے جو اندریاں ہیں من ہے ان سے جو جو بھی کریائیں ہوتی ہیں جو جو سوبھاؤ بنتا ہے وہ دوسرے جنم وہیں کو پراپت ہوتا ہے اس لیے گیتا میں بتائے کہ شریرم ید نوتی یا چاپ یوت کامتی سورتان گرہت وہتا نے سیاتی وائر گندھا نواسیات جس پر وایو گند کو ایک اسے دوسرے پہ لے جاتی ہے ٹھیک اسی پر شریر کے من اور پانچوں کریا کلاب کو لے کر دوسرے شریر میں آکرشت کر کے چلا جاتا ہے اردا جو کریں آپ نے من کا اور روپ رس گند اسپرش اس اندروں سے جو دیکھا سنا بوگ کیا جیسی عادت ڈالی ہے وہ سب کی پرتکریاں اگلے جنم میں پراپت ہوتی ہے وہیں سے پھر آپ ویسی کریا کرم کرنے لگتے ہیں جیسے سوروپ دیکھیے مہاتما بدھ کے جیون میں آتا ہے کہ کسی جنم میں وہ برچ تھے تو ایک بکلا اسی برچ پر رہتا تھا اور کبھی میڈھک کبھی مچھلی کبھی کیکڑا پکڑ کر لا کر وہیں کھاتا تھا اس کی اس کا ان سب جیووں کے استھی پنجر وہاں پڑے ہوئے تھے تو مہاتما بدھ کے من میں یہ پیڑ تھے ان کے من میں یہی بچار آتا تھا کہ جب بھی میں میری ایسی چھمتا آئے گی ان جیووں کو میں مکتی پردان کروں گا اور ویسا ہوا بھی تو یہ نہیں کہ جس شریر میں آپ جائیں وہیں سے وہیں سوبھاؤ گن آپ کو پراپت ہوتا ہے کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ مہاتما لوگ بھی گرو مہاراج سے ہی پوچھتے ہیں گرو مہاراج یہ کیوں بار بار اس کار کی پنراورتی ہمیں من میں ہو رہی عادت پڑی ہوئی ہے

کہ وہ پرب نہ کرتا پن کو نہ کرموں کو نہ کرم فل کا بیٹھا ہے بلکہ دباؤ کے انسار اسی گرو کے انسان منش ویسا برتتا ہے تو بھلے لوگ کہہ لیں کہ یہ بھگوان کر رہے ہیں لیکن وہ بھگوان کچھ بھی نہیں کرتے جیسا ہمارا سوبھاؤ ہے جیسا ہم نے سوبھاؤ سے اپنے پرکت کا مطلب پانچ تتو تین گڑ یشدھا مول پرکت میں جیسا ہم نے سوبھاؤ سے ہو کر کے کرم کیا ہے جیسا گڑ کا وکاس کیا ہے راج تامس ساتوک اسی کے انوسار ہم برتتے ہیں ویسی چیشا ویسا کار ہوتا ہے وہ پرب نہ بھوت پیاروں کے وہ پرب نہ کسی کے پاپ کو نہ پنیہ کو کسی کو نہیں کرتا ہے یہ اجنانی لوگ بھلے کہتے ہیں کہ بھگوان کر رہے ہیں کیونکہ ان کو جان پراپت نہیں ہوا ہے وہ جان سے ان کا جان ڈھکا ہوا ہے تو وہ جیسا سو ہمیں پراپت ہوا اگلے جنم میں وہیں سے کرکریا شروع ہوتی ہے رامائن بتایا گیا مایا کر پریرا کال کر سو گن گھیرا کہ یہ جیو کیا ہے کہ نانا پرکار کی یونیوں میں آ کر چار لچ چوراسی یونی برمت یہ جیو اوناشی جیو اوناشی چار لاکھ یونیا کا مطلب جو لچھ چوراسی چوراسی لاکھ یونیوں میں ککر سکر گائے کتا جو میں اس کا بھٹکاو ہے اس کو کہتے ہیں کہ پھرت سدا مایا کر پریرا کس سے گھومتا رہتا ہے کہ مایا سے پریرت ہو کر پھرت سدا مایا کر پریرا کال کرم سوبھاؤ گن گیرا کال اور ویسا کرم اور ویسا سوبھاؤ اور ویسا گڑ یہ سب مایا سے پرت ہو کر یہ چار بندھن اس کے ہیں کون کہ کال کا دار نے ایسا لیا سکت کام ٹوکری کرموں کے سر پر رات دن ڈھونے کی ہے کہ کال کا مطلب وہ ایسا بھگوان کی دنڈ ودھان کی ویوستھا کی جو کہ جیو کو اچت سمے پر اس کی کرم کو دنڈ ودان کرتی رہتی ہے پوج گردی بھگوان نے سادھنا کاگوان سے یہی پوچھا کہ بھگوان یہ کا تو گرودے بھگوان دادا گرودے نے بتایا کہ اپنے بھگوان سے پوچھ تو اندو میں دکھائی پڑا گرو مہاراج کو کہ اباد گتی سے ان کے شریر کو کوئی جنجیر لوہے کی جکڑ رہی ہے ایک دم کستی جا رہی ہے گرو مہاراج اس میں پیستے چلے جا رہے ہیں ارتھات پرماتما کی وہ پرسکتی جو جیو کے دنڈ ودھان کی سمے اچت سمے پر نشچت سمے پر ویسی ویوستھا کرنا دنڈ کا اس کے پویہ کا فل دینا یا اس کے پاپ کا

کرنا کبھی بھگوان کرپا کر کے یہ سنسار سے گڑ سوبا سے پار جانے کا ایک اپائے ہے نر تن بیرو سنمک مرت انگرہ میرو یہی شریر اس کرم سوبھاؤ یہی بھو بندھن کا اس کارنوں سے آپ پار پا سکتے منشر میں ہی کہتے ہیں کرن دھار سدگر دربھ سلبھ کر پاوا ناو تو آپ کا شریر ہو گیا اس سمندر میں پار ہونے کے لیے اور بھگوان کے انوکولتا وای ہو گئی جدھر آپ کو جانا ہے ادھر کی وایو لیکن تیسرا کیا ہے کرن دھار کا مطلب ناوک ناؤ کو کھینے والا کون تو سدگرو ایسے مہا پوش جو کرن دھار ہے کرن دار سدگڑ دا دلب سا سلب کر پاوا جو نہرے آن گتی جائے ایسا کر کے جو نہیں ترتا وہ ہتارا ہے اپنی آتما کا ہتیا کرنے والا ہے اب دیکھیے کہ ایسا سنجوگ اگر آپ کو پراپت بھی ہوتا ہے تو ہم سادنجن چنتن میں پروت ہوتے ہیں سادھک مہا پروش مل گئے منر ملا دوسرا انکولتا وایو کا مطلب آپ مہاپروش کی شرح میں آ گئے کسی کارن سے کسی نے بتایا یا گیتا پڑھ کے یا ٹی وی میں ستسنگ سن کے یا کسی ان کی پرار مادھیم سے اور مہاپروش کا درشن کے آتما جاگتی ہو گئی تو آپ دو قدم چلے لیکن آپ کا وہی پرانا سوبھاؤ سادک جو اب تک پہلے کر چکا تھا وہی پرانا سوبھاؤ آپ کا جاگت ہوتا ہے آپ کو اس سے لڑنا ہے کبھی کبھی سادھک اس سوبھاؤ سے چیوت ہوتا ہے تو گر جاتا ہے تو دنیا کے لوگ دنیا بھی نظر والے سادھک پر انگلی اٹھاتے ہیں ہنستے ہیں کہتے ہیں کہ دیکھو یہ سادھو بنے ایسے کر رہے ہیں لیکن مہا پروش کی پرتکیا الگ ہوتی ہے کیوں کہ ان کا سوبھاؤ ہی الگ ہے سے پرے جیون کو پراپت ہو چکے ہیں ان کے اندر کسی کے پرتی دویس ہے نہ ہے نہ کسی سے راگ ہے سمت جیون ہے کہتے ہیں نا کہ سموہم یو نئے یہ بھجنتی تو مام بکتا میتھا وم جیسا ان کو جو بک چنتن کرتا ہے سبھی پرارم ہے پر سدیو ان کا شریر کا وچن دوسروں کلیا کے لیے پرکت سے پرے جو ہماری آتما ہے اس کے ادار میں لگے رہتے ہیں لیکن سب کا کرتے بھی نہیں ہے جیسا چنتن بجن بھکت کرتا ہے سموہن سر بھوتےشو کہ سبھی پراریوں میں سم ہے نہ کسی سے د کسی سے گڑا ہے نہ کسی سے لگاؤ ہے لیکن پھر بھی جو ان سے ان کا چنتن کرتا ہے اس کے ہردے میں وہ ہے اور بھگوان کے ہرد میں وہ سادھک ہے اردا جتنا شردا لگن چنتن سیوا سامپیہ کے ساتھ مہا پوش کو ہم پکڑے رہتے ہیں وہ مہا پوش بھی اتنی تلینتا کے ساتھ ہمارے ساتھ سہیوگ کرتے ہیں تو ان کا ہی سوبھاؤ ہے وہ سادک میں کمی نہیں دیکھتے بلکہ پرتاڑنا پرم ساتونا جیسے اس کا ہو اس کا اس کا کلیان کرتے ہیں ویسے بنا گیتا میں یہ بتایا گیا ہے کہ پرکتم سام اشمامی پن پن بھوت گرام ایم کرکرسات کی اپنی رہنی ارتھات مہاپروش کی رہنی کو سویکار کر کے اس سمپور سمجھائے کو جو کہ

دادا گردیو جب وہاں پہنچے تو ایک سدھ بابا تھے اچھے سنت تھے پہنچے ہوئے تھے لیکن تھوڑی سی کمی آئی پریوار میں موہ ہوا تو ان کو استھتی نہیں ملی اور سنسار میں بھی پورن طرح لے جانے والی پروتی نہ پراپت ہوئی سنسار میں بھٹک جائے سنساری جیووں کی طرح ارتھات بیچ کی اوستھا تھی ان کی لیکن کچھ گردیو بھگوان نے دیکھا کہ ادھرم لٹکے ہوئے ہیں تو ان کے لیے چھ مہینہ بھجن کیا ان کا کلیان کیا اب بتائیے کہ بھجن بھی کیے ان کے لیے ایسے ایک تحصیلدار سوامی تھے دادا گردیو کی شرح میں آئے وارتالاب ہوئی پوج گردیو بھگو دادا گردیو سے بولے کہ مہاراج دیکھنے میں تو ایسا آتا ہر جگہ کہ مایا جیت رہی برہم ہار رہا ہے لیکن دادا گردیو نہیں ہو برہم جیت رہا ہے مایا ہار رہے ایسا نہیں ہے لیکن بار بار اپنی بات پڑے رہے کہ ٹھیک ہے مہاراج ہم دیکھیں گے کیونکہ وہاں کی مہاراج کی ویسی ویوستھا تھی سادہ لوگ بجن چنتن کر رہے تھے بھگوان کی پستک کھانے پینے کی سب ویوستھا تھی ٹھاٹ سے اپنا جیون تھا سادھن کرم کا کچھ کا پشچاتے اپنا وچرن چلے گئے ایک دھرم شالے میں گھٹنا گھٹ گئی پتیت ہو گئے کچھ دنوں کے پاشات جب دادا گردیو کے شرح میں آئے تو دادا گردیو نے انہیں پہچان لیا اور بولے کہ بولو تحصیلدار سوامی مایا جیت رہی کہ برہم جیت رہا ہے ایسا سنتے ہی تحصیلدار سوامی بوکار پھار کر لگے رونے آنسو ہی نہ رکے ان کے بار بار دادا گردیو کے منانے پر دینے پر جب بولے کہ مہاراج ہم سے ایسی گھٹنا ہو گئی ہم نے ایسا شبد آپ سے بھول دیا تھا کہ ہماری آتما پرتکول ہو گئی ہے سارا بجن چنتن ہمارا نشٹ ہو گیا اب کیا کریں پوچھ دادا گردیو نے ڈھاڈس بنا کر کہے کہ دیکھو جو گھوم کر لڑتا ہے کائر نہیں کہلاتا تم بجن کرو یہاں چھ مہینہ رکو تمہارا سب ٹھیک ہو جائے گا اب بتائیے گرے ہوئے سادھک کو بھی اٹھانے کی مہاپر رکھتے ہیں ان کا ایسا سوبھاؤ ہے ان کا کسی سے گنا نہیں ہے اگر ان کا کورد بھی ہے تو ہمارے کلیان کے لیے لیکن وہ تحصیلدار رکے نہیں کسی پہاڑ سے جا کر جان دے دیے کیونکہ آتما پرتکول ہو چکی تھی کداچت روک جاتے تو سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ایسی انیک گھٹنا سادک پتی وشوامت تین بار پتیت ہو گئے لیکن مہاپر سے پن اٹھ گئے ایسا کوئی پاپ نہیں ہے کہ مہا پوش کے شرم میں رہ کر ان کے سوبھاؤ سے پرورت نہ ہو جائے ہر کوئی اٹھ سکتا ہے ان کے پاپی پنیات سب کی شرح ہی چاہے انگلی مال ہو چاہے سور داس ہو چاہے گوسوامی تلسی داس جی ہو جو بھی ہو کے شردا سمرپن لگتا ہے سب کو اٹھانے کی کھمتا میں مہاپرش رکھتے ہیں کیونکہ ان کا ادیش ہی یہی ہے کہ جو بھی شردا سمرپن سے آیا اس کا کلیان کرتے ہیں اپنے سوروپ کی طرف پریرت کرتے ہیں اٹھا لے چلتے ہیں انہیں اب دیکھیے ہے کہ وہروپ کو پراپت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے اور بھگوان میں کوئی انتر نہیں ہے ہنومان جی نے کہا یہی کہرت جی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھگوان نے کہا ہنوان جی نات برت کچھ پوچھن چہ پرشن کرت من سکوچت اہ تو بھگوان نے کہا کیا کہ تم جانت کپی مور سواؤ بڑتا ہی موہی کچھ اتر نہیں اور میرے میں کوئی انتظر نہیں ہے ان میں کوئی انتظر ہوتے ہیں ان کا سوبھاؤ رام کا ہوتا ہے اسی سوبھاؤ کا پریچے جب بھیشن بھگوان رام کی شرح میں آیا تو اسی سو

کام کرو رو سانے جوڑ دوستوں سے مایک پروتی جو سو وہ سب سماپت رہتا ہے سکھ سنتوش پنکج وکسے یہ سب جوراگ سم دم نیم سنتوش یہ سب پروتیاں ان کے اندر جاگر رہتی ہے کام کرو لو موہ راگ دو سب سماپت ہوتا ہے اس پرکاش میں اس پرچنڈ سوریہ میں سب جل جاتا ہے پھر کہتے ہیں کہ اسی اپنے سوبھاؤ کا بھگوان رام نے کو پرچے کیا پرچے دیا جب بھگوان کی شرن میں آیا تو بھی, یہ سگریو نے انہیں باندھ دیا اور کہا کہ تو بھگوان رام نے کہا کہ سکھا نیت تم نیک بچاری مم پن سرناگت بھے ہاری لیکن میرا پن ہے جو میرا شرن میں آتا ہے میں اس کا ادھار کرتا ہوں کہ اس لیے کہا کہ تم جانت کپی مور سباؤ بھرتے ہیں مجھ کو پھر بھگان نے کہا کہ میرے سوبھاؤ کو کاگھس اور بھگوان جانتے ہیں تو کاکس کاکبس جی کیا سوبھاؤ کو جانتے تھے ان کے سوبھاؤ کو یہی کہ گرو مہاراج کا اپمان کیے لیکن پھر بھی گرو مہاراج نے شنکر جی نے شراپ دیا اور گرو مہاراج نے بنتی کر کے اس شراب سے مکتی دلائی اور بدلے میں انہیں بھکتی کا ویردان دلوایا تب کاگوسی نے اسی رام سوروپ گرو مہاراج کے ون کیا کہ ایک بات گرو کے کومل شیل مطلب مجھے بار بار نہیں بسر رہی ہے جو گرو مہاراج کے سوبھاؤ کا وارن کیا انہوں نے کہ ایسا سوبھاؤ ان کا ہے تو انہیں کے سوبھاؤ کا جب ہمیں پریچے ملتا ہے تبھی جا کر کے ہم اپنے اس جو جڑ سوبھاؤ ہے جو مایا کا اس سے ہم چھٹکارا پاتے ہیں جو بھی مہا ہوئے سنت ہوئے دادا گردیو بھی جب بھجن کر رہے تھے بھگوان نے انہیں آگیا دیا کہ بھجن کرو اب تم گھر چھوڑ کر ایک بگیچے میں رہنے لگے تو کچھ بھجن چنتن کرنے کی پچاس سال دو سال کے بعد گاؤں کے لوگوں نے کہا کہ مہاراج کچھ کیرتن کیا جائے پربھات پھیری روز کی بھانتی اپنا نیم سے پربھات پھیری ہونے لگے پربھات پھیری جب ہونے لگی ایک دن گھٹنا گٹ گئی کہ نشچن سمے پر گرو مہاراج کو دادا گردیو کو نیند آ گئی بھجن میں بیٹھے سو گئے تو اس دن ہوا کیا کہ بھگوان ہی ایک سوروپ دھار کر کے ڈھول مجیرا لے کر کے گاؤں کا پربھات پھیری کیے اور سب لوگ سوچے کہ بھائی کدھر سے دھونی آ رہی کدھر سے جھول مدیا بج رہا ہے ہم لوگ بھی ساتھ چلیں لیکن کسی کو ان کے سوروپ کا پتہ نہ چلا جب صبح ہوا تو سب لوگ باری باری سے آ کر پرنام کیے بولے مہاراج آپ کس راستے سے آج نکل گئے بڑی مدھر دھونی تھی ہم لوگ سمجھ نہیں پائے تھے آپ کے پیچھے لگ جائے لگ جاتے ہیں ہم لیکن کس راستے سے نکل گئے تب دادا گردیو سمجھے کہ ہم تو گئے نہیں تھے لگتا ہے بھگوان ہی ہمارا سوروپ پکڑ کر آج اس نیم کو کھنڈن ہونے سے بچایا تو بھائی ہم آج سے اب بھجن کریں گے کیونکہ بھگوان جب میرا بھکت کی اتنی رچا کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے کیوں نہ بھجن کریں اس لیے کہتے اما رام سوبھاؤ جہی جانا تا ہی بجن تجی بھاؤ نہ آنا جب اسی سو کا دادا گردی نے پرچے پایا تب سب کچھ چھوڑ کر بجن میں تلیلتا کے ساتھ لگ گئے یا جو بھی نندا نائی تھا وہ دریادھن کو ڈیکوریٹ پورا سجا کر کے سبام پرست کرتا تھا لیکن ان کے یہاں سنجوگ سے چار چھ سنت آئے ان کی سیوا میں وہ ویست ہو گیا سمے سے دیر ہو گیا تو بھگوان نے ایک سوروپ سے جا کر کے نندا نائی بن کر کے دورون کی سیوا کیے جب نندا نائی دیر سے پہنچا تو سوچا کہ اب تو ہمیں آج موتیں سجائے ملے گی کیونکہ دوردھن کسی کو آج تک بکشا نہیں ہے لیکن کہا کہ ٹھیک ہے چلیں گے ہم کیوں سنتوں کی سیوا میں یہ سمے گیا ہے پراڑھ جائے گا تو ٹھیک ہے گیا وہاں دریاو بولا کہ نندا آج ہم نے جتنی سیوا تم نے کیا لیکن آج کی سیوا تمہاری سراہنی تمہارے ہاتھ کے میں جو آنند تھا وہ ہم اس کا ون نہیں کر سکتے ہمیں تم منہ مانگا وردان مانگ لو نردا سمجھ گیا کہ ہم تو آئے نہیں تھے لگتا ہے بھگوان ہی میرا سوروپ پکڑ کر آئے اور اس تچھ جیو کی سیوا کیے اور نندا نائی دردھن بولا کہ آج ہم سے دو کچھ مانگنا چاہو تم مانگ لو چاہے آدھا راج ہی مانگ لو نندا ہاتھ جوڑ جوڑ بولا کہ راجن ہمیں کچھ دینا ہے چاہتے تو اپنی سیوا سے مکتی کر دے ہم آج بھج, اب بھجن ہی کریں گے تو جو بھی جس نے بھی اگر بھگوان کے سوبھاؤ کو پریچے پایا تب ایک نہ ایک دن اوشی بھجن چنتن کے پتھ پر اکثر ہو جائے گا اس لیے ہمیں پرتیچھا کرنی چاہیے اپنے سیم بھجن چنتن سیوا ویش بھوشا کا لگن کا شردھا کا بلی نہیں چڑھانا چاہیے بھلے سمے لگ سکتا ہے لیکن ستیہ پراجت کبھی نہیں ہوتا ایک نیک دن بھگوان اپنے دیکھ کاسن جٹا مکش کس گات رام رام تھا جٹائی الجھ گئی تھی مکھ میں رام نام تھا ہنومان جی نے جب سمجھونی بوٹی لاتے سمے جس کا ون کیا جس میں دیکھا تھا وہیں سروپ پایا یہ نہیں کہ آج بابا جی تو کال ہو گئے سنت جی مہنت جی ہمیں انت تک جب تک بھگوان نہ ملے تب تک اپنے سیوا ساندھ بھجن چنتن کا سیم کا پالن کرنا چاہیے انتظار کرنا چاہیے اس بھگوان کے سوبھاؤ کو جاننے کے لیے اگر اس سوبھاؤ کا ہمیں پریچے تھوڑا سا بھی ملا تو ہم نشچے سنسار کے بھوگ کو چھوڑ کر کے من بھجن چیتن پروتھ ہو جائے گا کیونکہ ایک جھلک جو پاتا ہے راہی وہیں رک جاتا ہے کیونکہ بھگوان کے سوروپ میں بھگوان کے سوبھاؤ میں وہ موہنی ہے ماتا میرا نے پایا دادا گردیو نے پایا نندا نائی نے پایا جس نے بھی رام سنگھ نے پایا جس نے پایا تبھی جا کر وہ بھجن چنتن پر اکثر ہو پایا ہے کیونکہ اتنی کٹھن مارگ ہے جب تک بھگوان اپنا پریچے اپنا سوبھاؤ اپنا پرتاپ نہ دکھلائیں تب تک یہ جیو بھجن چنتن پروت نہیں ہو پاتا ہے اس لیے اس سواؤ کو جاننے کے لیے اپنے سوبھاؤ کو چھوڑنے کے لیے ہمیں انتظار کرنا چاہیے اپنے سیوا مہا پور میں شردھا لگن جو کچھ ہم کر رہے ہیں نیم کے ساتھ بھلے بھجن من لگے لیکن اس کو ایک ٹیک کے ساتھ آجیون کرنا چاہیے اور ایک نہ ایک دن بھگوان اپنے سوبھاؤ کا پریچے دیں گے اور ہم اپنے اس گھنت سوبھاؤ کو چھوڑ کر کے اوشی بھجن چنتن کے پتھ پر اکثر ہوں گے بولے شری سد گردی بھگوان کی جے